لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان ان ان الحمد الحمد الحمد والنعمت والنعمت والنعمت ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ لبیک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم لائق ہم دو سنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ڈوبتوں تو کو کیوں بنا دے نہ خدا کوئی نہیں جھولیاں بھر دے جو سن کر مدا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی لا کل کا لبئی ان الحمد والنعمتا ان الحمد والنعمتا ان الحمد والنعمتا ان الحمد والنعمتا لك والملك لا شريك لك لبيك لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اے دو عالم کے نگہباں اے علی مو اے خبیر یاد تیری دل نوازو ذکر تیرا دل پذیر رنگ و خوشبو حسن و علم و نور تجھ سے نیر حد نہیں جس کی وہ ہے بخشش تیری بے قدیر اور تیرا کرم خدایا بے مثالوں بے نظیر تیرے در پہ آ گئے ہیں طالب لطف و کرم حاضر ہے حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لبیک اللہم لبیک لب اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی لا شری کل الحمد لبئی وہ الحمد والنعمتا ان الحمد والنعمتا ان الحمد والنعمتا لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبیک حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانی کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا یہ شرف کے روزے شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لبئی

ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبئی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مقدر سے اگر عرفان حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم لبئی اللہ لبیک لبئی اللہ لبئی لبیک اللہ لبیک لبیک لبئی اللہ ہم لبئی شری کلک لبئی انمد و نمتا انہم دن متا الحمدہ و والنعمت الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے اللهم لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش